الدنيا فأنك غريب أو عامل سبيل أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العودة من لساني ينفه قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامعين الكرام مذهب اسلام کے جو عقائد ہیں وہ بالکل صاف اور ستھرے اور دن کی روشنی کی طرح عیام اور واضح ہیں ان میں کوئی جھول نہیں ہے مذہب اسلام اپنے ماننے والوں کو صاف ستھری اور باقی زندگی دینا چاہتا ہے اس لیے توہمات کے سارے دروازے وہم و گمان کے سارے دروازے شریعت مظاہرہ نے بند کر دیے ہیں اور صاف فرمایا لا سفرا بلا پیارا بلا آمنا سفر کے بہنے میں کوئی نوسط نہیں ہے بدپالی نہیں ہے جو شگون لیتے ہیں پال لیتے ہیں وہ کوئی نہیں ہے مذہب اسلام میں بدشگونی کو برا کہا گیا ہے اور مسلمانوں کو اجازت نہیں دی گئی ہے کہ وہ کسی سے بدشگونی لیں جیسے صبح میں کسی نے دیکھا کالے کبے کو اور کہا کہ چلو میرا دن خراب ہو گیا کوئی آدمی جا رہا تھا راستے میں سے بجلی کٹ کر چلی گئی کہنے لگا کہ اب یہ میرا کام نہیں ہوگا زمانے جاہلیت میں عرب کے لوگ جب سفر میں جاتے تو اپنے مقام سے نکل کر پرندے کو اڑاتے پرندہ اگر سیدھی طرف چلا جاتا رائٹ سائڈ چلا جاتا تو سمجھتے کہ یہ سفر کامیاب ہے پرندہ اگر بائیں طرف لیفٹ سائڈ چلا جاتا تو سمجھتے کہ سفر ناکام ہے مذہب اسلام نے اس چیز کو پکڑنا پسند کیا ہے کہ کوئی پرندہ تمہاری تقدیر کو بدل سکتا ہے کوئی بلی تمہارے سفر کو ناکام کر سکتی ہے کوئی کوا کوئی الو نمازی حضرات فون کر کر پوچھتے ہیں گھر کے اندر کبا داخل ہو گیا الو داخل ہو گیا کیا کرنا ہزار مرتبہ بیان میں سنتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اللہ نے زمین و آسمان کی تمام چیزوں کو انسانوں کے تابع کیا ان تمام چیزوں کو مسخر کر دیا انسانوں کے لیے الم عن ہم الما سماوا وبا فل ارد کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے اللہ نے ان کو انسانوں کے تابع کر دیا اب مسلمان پوچھتا ہے نمازی پوچھتا ہے حاجی صاحب پوچھتے ہیں عمرہ کرنے والے پوچھتے ہیں داڑھی والے پوچھتے ہیں کہ گھر میں کوا گھس گیا گھر کے اندر الو گھس گیا تو اب کوا ہمارے تقدیر کو بنانے والا الو ہمارے مقدر کو بنانے اور بگاڑنے والا شریعت نے کہا تاطیرا والا حام بدشگونی کی شریعت کے اندر اسلام میں مسلمانوں میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے عرب کے لوگ جو پرندوں کو اڑا کر شگون کیا کرتے ہیں اس کو منع کیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں شریعت میں اس بات کی گنجائش ہے کہ کسی چیز سے نیک پالی دی جائے ایک ہے برا پال لینا بد شگون لینا ارے یہ آدمی سے صبح سویرے ملاقات ہو گئی بڑا دلندر منحوس آدمی کام نہیں ہوگا اس کی ممانعت ہے لیکن اگر کسی کی صبح سویرے کسی اللہ والے سے ملاقات ہو جائے اللہ والے نے اس سے مسافہ کیا معانقہ کیا تو نیک شگون لیا جا سکتا ہے کہ آج میری صبح یہ اللہ والے کے دعاؤں سے ہوئی اس کے چہرے کے دیدار سے ہوئی آج میری صبح تحجد سے ہوئی آج میری صبح فجر کی نماز تکبیر اولا کے ساتھ ہوئی آج میری صبح جب اٹھا بے ساختہ میری زبان پر قرآن شریف کی آیتیں نکل گئی تو نیک پال لیا جا سکتا ہے نیک شگون لیا جا سکتا ہے سرور آغاز تو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرت القضا کرنے کے لیے جب تشریف لے گئے یعنی جب آپ نے خواب کے اندر دیکھا کہ آپ عمرہ فرما رہے ہیں تو آپ سفر کرنے کے لیے گئے مکے والوں کو پتا چلا کہ یہ لوگ مکت المکرمہ تشریف لا رہے ہیں تو ایک مقام پر حدیبیہ مقام پر ان کو روک لیا گیا مسلمانوں کو اور بات کبھی بنتی بات کبھی بگڑتی حتیٰ کہ مکت المکرمہ کے جو کافرین تھے مشرقین تھے وہ لوگ اپنے نمائندے کو بھیجتے تھے تو چنانچہ ایک صاحب ان کی طرف سے آئے جن کا نام سلیم یا اس سے جو ہے کچھ ملتا جلتا تھا اللہ کے حبیب پاک آقا عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا نام پوچھا جو مکے کے نمائندہ بن کر آئے تھے اور سلیم سے ملتا جلتا ان کا نام تھا کہا کہ آپ کا نام کیا ہے اس میں گرامی کیا ہے تو انہوں نے جب یہ بتایا کہ میرا نام یہ ہے تب اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب لگتا ہے کہ معاملہ سلامتی کا ہو جائے گا تو اس پہ علماء کرام نے دلیل پکڑی ہے کہ سے نیک بازی تو لی جا سکتی ہے لیکن کسی چیز سے بد بازی دینا شریعت کے اندر بالکل اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور مذہب اسلام کے اندر اس کی کوئی اجازت نہیں ہے ہاں البتہ شریعت نے جن چیزوں کو منحوس قرار دیا ہے اسے منحوس سمجھنا اور اس کے اثرات کو مرتب سمجھنا یہ بالکل برحق ہے جیسے کہ سرمر دو آخر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کائنات کے اندر سب سے بدتر اور سب سے منوس جو ہے وہ بے نمازی ہے شوہر نے فجر کی نماز پڑھی عورت سہارت کی حالت میں تھی نماز پڑھ سکتی تھی لیکن اس نے نماز نہیں پڑھی تو یہاں یہ بات کی جا سکتی ہے یہ بدپانی نہیں ہے بلکہ یہ بد عملی نماز چھوڑنے کا گناہ اور اس کے اثرات ہیں اور اس کی نحوست ہے ہے اس کو مانا جا سکتا کہ اس بے نمازی عورت کی وجہ سے گھر کی کمائی میں فرق آئے گا کھانا پکانے میں لذت نہیں ہوگی اور گھر کے اندر نورانیت نہیں ہوگی اور آج کا کام شاید گھر کے اندر کوئی سکسیس نہیں ہوگا کامیاب نہیں ہوگا اس لیے کہ سیدنا شیخ عبد القادر کیلانی نمبر اللہ عمر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بے نمازی کی نحوست آگے چالیس گھروں تک پیچھے چالیس گھروں تک دائیں چالیس گھروں تک اور بائیں چالیس گھروں تک اوپر چالیس گھروں تک اور زمین کے اندر چالیس گھروں تک اس کی نحوست گھیرتی ہے کسی بدعملی کی نحوست کا مرتب ہونا یہ اور چیز ہے جیسے کہ حدیث پاک میں سرور جناب محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان فرمایا کہ بے نمازی کے چہرے سے نور کو ہٹا دیا جاتا ہے ایک افریقہ کا کالا کلوٹا حقشی کیوں نہ ہو لیکن اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو نماز کی نورانیت اس کے چہرے پر جھلکنے لگتی ہے روشنی قسم کی محسوس ہونے لگتی ہے اور برطانیہ کا اور امریکہ کا گورا چٹا انگریز ہو اور مسلمان بھی ہو لیکن بے نمازی ہو وہ دنیا کا قیمتی صابن استعمال کرتا ہو لیکن چہرے میں قسم کی نوسط رہتی ہے آپ نے فرمایا کہ اس کے سے برکت ہٹا دی جاتی ہے اس کے عمر کے اندر نحوست اور بے برکتی کو داخل کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے خطرناک قسم کی موت پانچ قسم کی سزائیں اللہ نے دنیا میں رکھی پانچ قسم کی سزائیں موت کے وقت رکھی اور پھر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 سے پہلے کلیم طیبہ کو دیکھا اور نیک سالی لیا کہ آج میری صبح کامیاب ہوگی اس لیے کہ اللہ کا اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا مقت المکرمہ کی فوٹو کیلنڈر کے اندر ہے مدینت المنورہ کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے متحرہ کی ہے تو دیکھا سب سے پہلے آنکھیں کھولنے کے بعد نہ بیوی کو دیکھا نہ بچوں کو دیکھا نہ ماں کو دیکھا نہ باپ کو دیکھا سب سے پہلے مقد المکرمہ کی تصویر کو دیکھا مدینت المنورہ کے تصویر کو دیکھا اور نیک پالی لیا کہ انشاءاللہ آج کا دن میرا کامیاب ہوگا یہ نیک پالی بھی جا سکتی ہے بس پالی کی شریعت کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے جو آج کل مسلمانوں کے اندر رائج ہے کبے کے آنے سے بلی کے آنے سے یہ گھر کے اندر دو بیٹیاں دے دیے اور ایک گھر سے دو بیٹیاں لے لیے گھر سکھونا ہو گیا آج مسلمانوں کا ایمان نہ قرآن پر ہے نہ حدیث پر ہے شاستروں پر چلا گیا ہے کنڈلیوں پر چلا گیا ہے آج ایک مسلمان اپنی بچی کا نکاح کرنے کے لیے اپنے بچے کا جوڑا باندھنے کے لیے پنڈتوں کے پاس جا کر اس کی کنڈلی کھلاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ یہ شادی میل کھاتی ہے یا نہیں کھاتی ہے حدیث پاک میں سرور کونے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کے پاس بال کھلانے کی نیت سے جاتا ہے کسی غیر کے پاس جاتا ہے شرک کرنے والے کفر کرنے والے کے پاس تو آپ نے فرمایا چالیس دنوں کی مقبول نماز اللہ تبارک تعالیٰ اس کی ختم کر دیتے ہیں یعنی کہ کوئی گلی کھلانے کے لیے گیا اور کوئی یہ شادی میل کھاتی نہیں کھاتی یہ معلوم کرنے کے لیے گیا تو حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ چالیس دنوں کی مقبول نماز اسی طرح آج گھر لینے کے اندر بھی مختلف قسم کی چیزیں دیکھی جاتی ہیں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس گھر سے مدرسہ قریب ہے یا نہیں ہے اس گھر کے اندر اذان کی آواز آتی ہے یا نہیں آتی ہے اس گھر کے قرب و جماعت کے اندر اگر کوئی مسئلہ دیر درپیش ہو جائے کسی عالم سے رجوع ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے کسی مفتی سے رجوع ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے کرتے آج کون دیکھتا ہے ان چیزوں کو ادام کتنے مسلمان ایسے آفیشل ایریوں کے اندر بستے ہیں کہ وہاں پر اذان کی آواز نہیں آتی بلکہ کچھ کمینے اور مردود قسم کے مسلمان جو اپنے آپ کو آفیشل اور تعلیم یافتہ سمجھتے ہیں وہ مسجد کی اذانوں میں فجر کی اذان پر پابندی لگاتے ہیں کہ بھئی ہم ڈیوٹی میں جانے والے ہماری بیگم جو ہے ڈیوٹی میں جانے والی بچے کالج جانے والے تم صبح سویرے شور کر لاتے ہو اسی شہر بنگلور کے اندر کئی ایسے نام نہاد سیکولر مسلمان ہیں جو ادالوں کی آواز کو ساؤنڈ کو کم کرانے والے ہیں کلکتہ کے سفر سے ابھی آئے بالکل جس علاقے میں تھے ایک ایک بارش پر بیس بیس قدم پر دس دس قدم پر مسجد ہے ہم نے کہا کہ یہاں فجر کی آزاد نہیں ہوتی جبکہ زہر ہوتی ہے اثر ہوتی ہے مغرب ہوتی ہے تو کہا کہ نہیں یہاں جو ہے کثیر مسلمانوں کی آبادی بنتی ہے انہوں نے منع کر رکھا ہے کہ آواز کو اونچا نہ کیا جائے مرکز ہے تبلیغی مرکز گولو ٹولا آپ جانتے ہیں کسی سے پوچھئے کہ بالکل جیسے یہاں شیواجی نگر کا علاقہ ہے جیسے گوری پالٹے کا علاقہ ہے کہ کہ مسلمان وہاں وہاں کثیر تعداد کے اندر بستے ہیں کی یہ صورت حال ہے مسلمانوں نے مسجدوں کے مسجدوں کو پابند کر رکھا ہے کہ فجر کی اذان کو دھیمے طور پر دیا جائے تو جہاں مسلمان کی سوچ یہ ہو ایک مکان لیتے وقت کہ وہ اذان کے بارے میں سوچے نماز کے بارے میں سوچے میں عالم سے جو ہے رجوع ہوں مفتی سے رجوع ہوں میرے بچوں کی دینی تعلیم اور تربیت یہاں پر اچھی ہو سکتی ہے یہاں پر مدرسہ اچھا ہے یہاں علماء کا ماحول ہے یہاں دین کا ماحول ہے یہاں دعوت و تبلیغ کا ماحول ہے یہ دیکھنے کے بجائے بیڈ روم کے اندر ٹینکی آ گئی کنواں دائیں طرف آ گیا بائیں طرف کچن آ گیا حدیث پاک میں تو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا من بات الحضرا کا مالو جس نے اثر کی نماز کو چھوڑا گویا اس نے اپنے گھر بار کو اپنے اہل و عیال کو تباہ اور برباد کر دیا یہ فرمان ہے سرور کو نہیں ناقاہ عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اثر کی نماز کو چھوڑنے والا اس کا کارخانہ بھی تباہ ہو گیا اس کا مال بھی تباہ ہو گیا اس کا گھر بھی تباہ گا مال ہے مال سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا ڈاکٹروں کا پیٹ پالے گا پولیس افسروں کا پیٹ پالے گا لائروں کا پیٹ پالے گا کوٹ کچہری کے چکر لگائے گا بیوی ہے بیوی سے کوئی فائدہ نہیں ہے حدیث پاک میں آپ نے فرمایا کہ جب دن بھر کی تھکان کے بعد جب تم گھر میں داخل ہوتے ہو تو بیوی کو دیکھ کر تمہاری پوری تھکان دور ہو جائے اور تمہارے اندر ایک نشاط پیدا ہو جائے ایک خوشی پیدا ہو جائے ہم نے دیکھا کہ جو پرانی عورتیں ہوا رات کے اندر خود کلیاں خرید کر وہ کلیوں کو گنا کرتی تھی وہ اپنے شوہر کے لیے تیار ہوتی تھی اب تو یہ عورت جنازے کے لیے تیار ہو رہی ہے یہ تو پارٹی اور برتھ ڈے کے لیے شکرانے اور ولیمے کے لیے تیار ہو رہی ہے اور مرد کے سامنے غلام کی حیثیت ہے حدیث نے سچ کہا کہ کاننما مسیرا اہل ہو و ہو گویا کہ اس نے اپنے اہل و عیال اپنے آل اولاد اپنے مال کو تباہ اور برباد کر دیا فائدہ نہیں ڈھنڈلاتا پھرتا ہے بس اسٹاف کے اندر گورتا رہتا ہے کالج کے چھٹنے کے وقت سامنے کھڑے ہو کر موبائل آن کر کر بات کرتا ہے اور کتے کی طرح رال ٹپکاتا رہتا ہے بیوی کی موجودگی کے اندر یہ کام کرنا بیوی سے فائدہ اٹھا نہ اٹھانے کے برابر ہے اولاد ہے ایک مصیبت ہے کہ آج کالج سے فون آتا ہے پریشانی ہوتی ہے کر دیا اور خدا جانے اس قسم کی جو ہے پریشانیاں لگی ہوئی ہیں کہ یہ جو کہا گیا کہ المال والبنون زینت الحیات دنیا یہ مال اور اولاد یہ دنیا کی زینت ہے یہ دنیا کی زینت ہونے کے بجائے یہ آنکھوں کا کانٹا بنے ہوئے ہیں کلام پاک کے سورے فرقان کے آخری روگوں میں والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين امامًا کہ مومن جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ میری بیوی کو اور میری آل اولاد کو میری Maybe بناتی ہے اور یہ بیلنس ڈے مناتی ہے یوم محبت اور یوم لو یہ مناتی ہے تو یہ ماں باپ کے لیے رحمت کا ہوئی تو اسی لیے اللہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من پاسل اثرا کہ راہو ہو کہ جس نے اصل کی نماز کو چھوڑا گویا اس کا خاندان اس کا مان اس کی دولت یہ تمام کی تمام چیزیں برباد ہو گئی ہمارے بزرگوں نے کتابوں کے اندر لکھا ہے لگے ہاتھ میں آپ کو اس قیمتی بات بتا کہ اگر کسی کو اپنی بیوی سے تکلیف ہو یا کسی عورت کو اپنے خامن سے تکلیف ہو یا کسی ماں باپ کو اپنی اولاد سے تکلیف ہو یا کسی اولاد کو اپنے ماں باپ سے تکلیف ہو بزرگان دین نے قیمتی وظیفہ جو ہے تحریر کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ سو نسخہ ہے یعنی یہ کوئی حکیم کی دوائی کی دکان نہیں ہے یہ آدمی جو ہے ریاکاری کے لیے پبلسٹی کے لیے اپنی دکان کو چمکانے کے لیے جھوٹا مال فروخت کر رہا ہو آپ بھی ازمائے ہم بھی عمل کریں گے کہ انہوں نے کہا کہ جس رکعت میں آخر میں تشہد ہوتا ہے یعنی دو رکعت والی نماز میں دو رکعت کے بعد تشہد آخری ہو جاتا ہے اشد اللہ الہ الا اللہ کے بعد درود پڑھتے ہیں درود کے بعد دعا پڑھتے ہیں اللہ غلط تو نفسی اور اس کے بعد ہمارے بزرگان دین نے فرمایا یہ جو آیت ہے سورہ فرقان کی ربنا من ازواجنا ہمیشہ اس کو پڑھا کرے اللہ غلط تو نفسی ظلم کثیرہ اس کو پڑھ لینے کے بعد ربنا ابلنا قرت آیت جانا بھی متبینہ کی ماما اگر اس آیت کو ہمیشہ کوئی آخری تشہد میں یعنی تین رکعت واجب الفطر میں آخری تشہد تیسری رکعت کے بعد اور دو رکعت والی نماز میں آخری تشہد دو رکعت کے بعد اور چار رکعت والی نماز میں دو رکعت کے بعد جو تشہد آتا اس میں نہیں آخری رکعت میں چار رکعت کے بعد اللہ انی بدم تو نفسی کے بعد یہ اگر کوئی پڑھتا ہے تو اگر کسی کی بیوی نافرمان ہو کسی کی اولاد نافرمان ہو یا ایک اولاد کے لیے ماں باپ ناموافق ہو یا میاں بیوی کے اندر تکرار ہو اور گھر کے اندر راحت نہ ہو اور گھر کے اندر سکون نہ ہو تو ہمارے بزرگان دین نے فرمایا اس آیت شریفہ کو اللہ اتنی غلط نفسی کے بعد ہمیشہ پڑھنے سے گھر کی تکرار ختم ہو جاتی ہے گھر کے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں گھر میں سکون کا ماحول رہتا ہے یہ کیوں اس لیے کے بعد ہر سلام کے پہلے دعا حدیث کے اندر دعا کو بتایا گیا ہے یہ جو اللہ انی غلط تو نفسی پڑھتے ہیں یہ بھی ایک دعا ہے تو لہٰذا ہمارے علماء نے کہا کہ آدمی اللہ کے قریب سب سے زیادہ کب ہوتا ہے جب وہ حالت نماز میں ہوتا ہے بیوی ہے بیوی حرام ہے کھانا ہے کھانا کھانا حرام ہے پیاس لگی ہے لیکن پانی کا پینا حرام ہے ملاقات نہیں کر سکتا تو اللہ کے سب سے زیادہ جو قریب ہوتا ہے بندہ وہ حالت نماز میں ہوتا ہے اور حالت نماز میں اللہ سے مانگتا ہے اور کہتا ہے ربنا رمنا وزر اے اللہ ہماری بیویوں کو ہمارے جوڑوں کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے ہماری اولاد کو فرما بردار بنا دے تو اللہ کے قریب ہو کر گناہوں سے بچ کر باقی کی کوئی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے یہ ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ریجیکٹ کر دے اور حدیث بات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمان کی کسی بھی دعا کو رد کر سکتے ہیں ریجیکٹ کر سکتے ہیں لیکن فرمایا کہ کو اللہ تعالیٰ ریجیکٹ نہیں کرتے چاہے فاجر شرابی کبابی بے نمازی اگر دروست پڑتا ہے درود کیا ہے امانت ہے اس میں دعا کی جاتی ہے اللہ محمد صلی محمد مشہور ہوں آقا کے دربار سے اب میں پہنچ نہیں سکتا اور آقا یہاں نہیں آ سکتے اور آقا کے احسانات ہم پر بہت زیادہ ہیں اس لیے اے اللہ آپ ہی کی ذات وہ ہے جو قابل مطلب ہے ہمارے ضرور کو ہمارے سلام کو ہمارے پیام کو آپ پہنچا دیجیے تو اللہ کو کوئی امانت دے اور اللہ امانت پہ خیانت کرے یہ نہیں ہو سکتا اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ کسی بھی بندے کے ضرور کو ریجیکٹ نہیں کرتے کیونکہ وہ دعا نہیں ہے بلکہ ایک امانت ہے جو اللہ تعالیٰ کو دی جا رہی ہے اگر وہ درود قبول نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ امانت میں خیانت کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس میں تو درود لے لیا ایک لاکھ کی چیک لے لی اور اس کو قیاد کر کر اپنے پاس رکھ لیا تو اللہ تو خیانت کرنے والے نہیں ہیں تو لہذا کوئی بھی بندہ اگر درود پڑتا ہے وہ داڑھی مٹانے والا داڑھی رکھنے والا نماز پڑھنے والا بے نمازی ہادی پادی کوئی بھی درود پڑتا ہے ریجیکٹ نہیں ہوتا اس لیے کہ اللہ کو امانت دی جا رہی ہے اللہ صلی محبت محمد ہم لائق نہیں آقا کو درود و سلام پہنچانے کے ہم گندے پانی اور گندے نسخے سے پیدا ہونے والے انسان ہیں اے باری تعالیٰ آپ احکم الحاکمین ہیں آپ قادر مطلب ہیں آپ اپنے شایان شان اللہ آپ اپنے نبی پر اپنے محبوب پر درود اور سلام کا تحفہ پہنچا دیجیے تو اللہ ریجیکٹ نہیں کرتے اب اس درود سلام کے ساتھ نماز کی حالت میں دعا لگی ہوئی ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی اور اللہ کے شان کریمی کے خلاف ہے اللہ درود کو لے لے اور اس دعا کو ریجیکٹ کر دے جو ہم اس کے ساتھ لگا کر پڑھ رہے ہیں تو اس لیے ہمارے بزرگان دین نے فرمایا کہ درود شریف کے بعد جو دعا پہ سیاح کے بعد درود کے بعد ہم اگر دعا کریں تو درود کو تو تعالیٰ کے ذمے سپرد کی جا رہی ہے جب ضرور لیں گے تو ضرور سے جڑی دعا ہے ربنا من ازواجنا اے اللہ ہماری آلات کو ہمارے گھر بار کے ماحول کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے بزرگان دین کی سوچ بہت دور کی ہوتی ہے بہت اونچی ہوتی ہے اور اتنی اونچی ہوتی ہے ساری دنیا کی عقل بندیاں اور ساری دنیا کی سمجھ ساری دنیا کی حکمتیں ساری دنیا کی فراستیں حضرت شاہ تا اللہ بخاری رحمت اللہ علیہ یہ جو بزرگان دین دیکھنے میں ایسے معلوم ہوتے ہیں ہمارے پاس کسی طریقے سے شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر موبائل میں پہنچ گئی کسی طریقے سے حضرت تو اللہ کی مطلب کبھی اپنی تصویر نہیں کھنچوائے ہوں گے آج کے لوگ اپنے آپ کو وقت کا امیر کہتے ہیں شریعت کا امیر کہتے ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے مفتی کہتے ہیں مضمون ہوتا ہے حد سے واپسی کا اور اس کے اندر تصویر کو چشمہ کر دیتے ہیں اللہ کی ذات سے سبھی امید ہے سبھی امید ہے کہ حضرت نے کبھی تصویر نہیں کھنچوائی ہوگی ہاں پاسپورٹ کے لیے راشن کارڈ کے لیے کھنچوائی ہوگی اور آپ کے کسی چاہنے والے نے غلط طریقے سے اس کا حق لے لیا ہوگا ورنہ وہ حضرت جو اعتکاب کی حالت میں مسجد کے اندر احتکاب کیا مسجد کے اعتکاب کرنے والے کو مسجد کی بجلی استعمال کرنا جائز ہے مسجد کا گرم پانی استعمال کرنا جائز ہے مسجد کی چٹائیاں استعمال کرنا جائز ہے لیکن حضرت کا تقویٰ دیکھیے کہ جتنے دنوں مسجد کے اندر احتکاب کیا اس اتنے دنوں کی کرنٹ کے بل ادا کر دیا کہ میں اپنی ذات کے کہ ایک آدمی نے کہا کہ حضرت یہ جو کرنٹ وائرنگ ہے یہ وائرنگ بھی یوز ہوئے جیسا جیسا جیسا استعمال ہوتا ہے اس کا ٹیمپر کم ہو جاتا ہے اور اس کی ویلو گٹ جاتی ہے آپ نے کرنٹ کا تو بل دے دیا وائر کا خرچہ نہیں دیا تو حضرت نے جو ہے وائر کا خرچہ بھی دے دیا اور اٹھا دیجیے اس کی جو وائرنگ ہے وائرنگ کا خرچہ بھی حضرت نے مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دے دیا ایسے متقی پرہیزگار جو اعتکاف کی حالت کے اندر کرنٹ کے بل دے رہے ہو وائرنگ کا خرچہ دے رہے ہو وہ جا کر تصویر کھنچوائیں گے یہ ناممکنات میں سے ہے اللہ تعالیٰ نے اسی لیے حضرت کی کتاب کو چہار پورے دنیا کے مشرق میں مغرب میں شمال میں جنوب میں مقد المکرمہ کی گلیوں میں مدینت المنورہ کی عمارتوں میں اللہ تعالیٰ فضائل اعمال کو آج پڑھوا رہے ہیں یہ حضرت کے تقوی کی برکت ہے ورنہ کتاب کے اندر حضرت بلال حقی کا واقعہ کوئی نیا واقعہ نہیں حضرت خباب ابن عرض کا واقعہ حضرت نے اکیلے نہیں لکھا تنہا نہیں لکھا دنیا کی ہزاروں کتابوں کے اندر حضرت بلال حقیق رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے حضرت خباف کا واقعہ ہے حضرت سمیہ کا واقعہ ہے ہے ہے ہے فضائل فضائل فضائل ذکر رمضان قرآن لیکن حضرت کی شان دیکھیے کہ اسی چیز کو آپ فضائل اعمال میں پڑھیے پڑھیے برسوں میں اور سالوں میں پڑھیے صبح پڑھیے شام پڑھیے عالم سے پڑھوائیے جاہل سے پڑھوائیے مرد سے پڑھوائیے عورت سے پڑھوائیے بڑوں سے پڑھوائیے چھوٹوں سے پڑھوائیے عجیب شان ہے فضائل آپ صاحبان کی یہ حضرت کے تقوی کی برکت ہے یہ حضرت کے بزرگی کی برکت ہے تو حضرت کے جو تصویر ہے میں پہلے ہی بتا دیتا ہوں کہ بھئی یہ لب اپنی زبان سے کوئی خلاف نہ کہنا یہ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکری صاحب رحمت اللہ علیہ کی ذات گرامی ہے اس لیے کہ اگر نہ کہیں تو فوراً سامنے والا یہ کہہ دیتا ہے ارے بھائی یہ تو کوئی گوار لگتا ہے یہ تو کوئی عام آدمی لگتا ہے یہ تو کوئی کسان لگتا ہے اور یہ تو کوئی جو ہے اناڑی سے قسم کا جملہ کہہ دیتا ہے ہمارے بزرگان دین نے جو محنتیں کی کی کی وہ وہ دل دل کے کے بنانے پر پر سنوارنے ظاہر پر محنت نہیں کیا کرتے تھے ہمیشہ دل دل کو کو سیکل کرنے کرنے اور مجلا اپنے روح کی بنانے کی انہیں فکریں دی وہ ظاہر پر جو ہے وہ میک اپ کرنا وہ اسنو لگانا وہ کریم لگانا آج کا نوجوان گھر سے نکلتے ہی کام کو جانے سے پہلے حجام کی دکان اس کی جو ہے استقبال اس کا ریسپشن ہے وہاں ہو کر پھر بازار جاتا ہے اور بازار سے ہو کر حجام کی دکان میں ہو کر وہ آتا ہے بال ایسے ہو چہرہ ایسا ہو کپڑے ایسے ہو ٹائی ایسی ہو کبھی ہمارے بزرگان حضرت مولانا تاثیم نانک بھی رحمت اللہ علیہ جب کسی بیل گاڑی پر اس زمانے کی سواری تھی سوار ہوتے تو وہاں کے علاقے کے لوگ ان سے پوچھا کرتے تھے کہ حضرت آج سود کا بھاؤ کیا ہے آج کاٹن اور روئی یہ جیسے سو چاندی ہوتا ہے ریٹ ایسے ہی اس زمانے کے اندر سود جو ہے کپاس اور کاٹن اس کا ریٹ اپ ڈاؤن ہوا کرتا تھا حضرت کو یہ سمجھتے تھے کہ کوئی کپاس بیچنے والا ہے کوئی روئی بیچنے والا ہے تو دیہاتی لوگ حضرت کو پہچانتے نہیں تھے تو حضرت سے پوچھتے تھے کہ حضرت آج جو ہے سود کا بھاؤ کیا ہے ہمارے بزرگ آدمی بظاہر دیکھنے میں معمولی اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ خانقاہ ہے اس خانقاہ پر ہزاروں تاج محل فدا ہیں ہزاروں تاج محل قربان تعلیم ان کی حکمت ان کی دانش آسمان کی بلندیوں کو چھوتے ہیں پرانے شریف میں اللہ نے فرمایا یوگ حکمت امن یشا امن یوگ حکمت مقصود یا خیرن کثیرا اللہ علم و حکمت ہر کسی کو نہیں دیتے مال دے سکتے ہیں دولت دے سکتے ہیں اور مکاری دے سکتے ہیں حیاری دے سکتے ہیں چن پن چلانے کا فن دے سکتے ہیں اور جوا کھیلنے کا فن دے سکتے ہیں بیان کو لوٹنے کی مہارت دے سکتے ہیں ڈالنے کی مہارت دے سکتے ہیں قرض مانگتے وقت بھیگی بلی کا فن دے سکتے ہیں قرض لیتے وقت ایسے بنتا ہے کہ گویا اس کی اما ابھی مری پڑی ہے اور دبن کے لیے پیسہ نہیں اب جب مانگنے کے لیے جاؤ بھیگے جاؤ جب طے ملتا دیتی جب رہے تو ہم دے نہیں تو بھاگ جاتی کیا اس اس اس وقت کا کیا اور لیتے وقت اس وقت اس کا جو ہے کیا ہوتا ہے اس کی شکل کیا ہوتی ہے یہ سب چیزیں اللہ سب کو دے سکتے ہیں یہ لیکن اللہ علم اور حکمت کے جو موتی ہیں وہ سوائے اپنے اولیاء کو اور نبی کے وارثوں کے علاوہ کسی کو نہیں دے سکتے حضرت عطا اللہ کا بخاری رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ کسی گھر میں گئے ہوئے تھے گھر کے جو مالک تھے وہ سفر سفا ہے یعنی ان کا جو کلہ تھا وہ ہائی وے تھا یا ایئرپورٹ کا رن وے تھا بچہ تھا اب بچوں کو جو ہے علماء پیار کرتے ہیں بچوں کو وہ لینے لگے حضرت رحمت اللہ علیہ بچے کی طرف ہاتھ بڑھایا بیٹا بیٹا آؤ نا کیا نام ہے تمہارا تو بچہ ڈر کر دیکھ کر حضرت کو رونے لگا چونکہ اس نے داڑھی والے چہرے کو دیکھا نہیں تھا اس نے گھوڑے کو دیکھا تھا اس نے بکری کو دیکھا تھا اس نے جو ہے مرغے کی کلگی کو دیکھا تھا مرد کو داڑھی والا بھی دیکھا تھا حضرت کا بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جب اس نے دیکھا کہ مرد ڈوبی ہوا کرتے ہیں داڑھی لگی ہوئی ہے تو دیکھ کر ڈر گیا اور چیخنے لگا چلانے لگا اب جو اس کا باپ تھا سر فرض تھا نہ بیٹا نہ بیٹا نہ نہیں آ جانا آ جانا اب جو گیا وہ سہج گیا اور خاموش ہو گیا تو کہنے لگے یہ صاحب جو داڑھی منانے والے تھے سپن سپا تھے اور جن کے منہ پر جو ہے اگر تھوکا بھی جائے تو پھسل کر زمین پر گر سکتا تھا اتنی مرتبہ جاتا ہے کتنی مرتبہ سوکھا جاتا ہے داڑھی کے بارے میں موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے زندگی کے خاتمے کی کوئی جو ہے گارنٹی نہیں ہے یہ زندگی کی شمع کب گل ہو جائے اس کے بارے میں کوئی ضمانت نہیں ہے خدا جانے داڑھی مڈانے والا کس امید کے ساتھ مڈاتا ہے خدا جانے نماز چھوڑنے والا فجر کی نماز کو چھوڑا اور زہر سے پہلے موت آ گئی اور خدا جانے زہر کی نماز کو چھوڑا اور اثر سے پہلے جنازہ ہو گیا کیا اللہ تعالیٰ کو منہ گا اس کی موت کیسے آئی ہوگی اور وہ قبر کے اندر کس قسم کے عذاب کو سہے گا آج انسان براہ راست مسلمان اللہ کو کہتا ہے دیکھ تو کہتا ہے تیرے فرشتوں کے ذریعے سے سبحان من زین الرجال بالسحا فرشتوں کی تصویر ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھی کے ذریعے سے زینت دی یہ داڑھی مڈا کر اللہ کو کہتا ہے تیرے فرشتے جھوٹی تصویر پڑھتے ہیں میں داڑھی مڈا کر ہجڑا بن کر فرشتوں کے تصویر کے دانوں کو بکھیر دیتا ہوں سبحان من زین النساء پاک ہے وہ ذات جس نے عورتوں کو چوٹی کے کے ذریعے ذریعے سے سے بالوں مزین کیا مردوں کو داڑھی دے کر عورتوں کے بال لمبے کر کر یہ فرشتوں کی تصویر ہے تو اس نے عورتوں کے بال کٹوا دیے اور داڑھیوں کو سفر سفا کر دیا اور کہا اللہ سے کہ دیکھ میں مقابلہ کرتا ہوں میرے پاس طاقت ہے میرے پاس مال ہے میرے پاس دولت ہے میں میرے فرشتوں کے تصویر کے دانوں کو بکھیر دیتا ہوں تو جو ہو سکتا ہو کر لے تو مشرف کو مسلط کر دے ٹونی بلیر کو مسلط کر دے بش کی بیوی کو الیکشن کے اندر دے کو پوری دنیا پر مسلط کر دے کافی روز کو ہمارے دلوں میں ڈال دے تو جو چاہے میں نبی کے طریقے کے خلاف چلوں گا داڑھی مڈا کر رہوں گا آج کل مڈانے والا مسلمان یہود و کے نقش قدم پر چلنے والا مسلمان اللہ تبارک تعالیٰ کو دعوت دے رہا ہے چیلنج کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کر رہا ہے تو جو کہنا لے مجھے جو کرنا ہے وہ کر کر اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے تو کر لے میں بھی اپنی سنت کو جاری کر کر رہوں گا تمہارے دلوں تمہارا خوف جو کافروں کے دلوں میں ہے اس خوف کو نکال کر رہوں گا اور کافروں کو تم پر مسلط کر کے رہوں گا تو یہ داڑھی منڈے صاحب تھے انہوں نے کہا حضرت دیکھیے کتنی دہشتناک داڑھی ہے یہ بچہ اس پر ابھی نماز فرض نہیں ہے روزہ فرض نہیں ہے یہ بچہ معصوم ہے اجنبی ہے اب اس بچے کے دل میں داڑھی کے تعلق سے امپریشن کیا ہے اس کے تعلق سے تاثر کیا ہے میں نے تو اسے سکھایا نہیں کہ دیکھو یہ نیک اللہ والے ہیں داڑھی کو دیکھ کر ڈر جانا بلک جانا ڈر سکھانے سے نہیں ہوتا ہے ڈر خود بخود ہو جاتا ہے آدمی سانپ کو دیکھ کر سبق پڑھانا نہیں پڑتا کہ دیکھ سانپ ہے ڈر جا بلی کو سبق نہیں پڑھانا نہیں پڑتا کہ کتا ہے ڈر جا چوہے کو سبق پڑھانا نہیں پڑتا کہ بلی ہے ڈر جا ڈر انسان میں ہے یہ کیوں آپ وحشت ناک داڑھی رکھے ہیں جس سے بچے بھی ڈرنے لگتے ہیں قربان جائے اللہ تبارک تعالیٰ کروڑوں رحمتیں ان بزرگان دین کی خبروں پر نازی فرمائے اور ہمیں وہ زمانہ نصیب کرے جس زمانے میں علماء کی سرپرستی ہو بزرگان دین اور اولیاء کرام جس زمانے کے اندر میسر ہو جس زمانے کے اندر علماء نہ ہو اولیاء نہ ہو اللہ ہمیں موت دے دے اللہ ہمیں اس زندگی کی کوئی ضرورت نہیں حدیث پاک میں آقا نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ علم اٹھ جائے گا صحابہ کرام نے کہا کہ علم کیسے اٹھے گا علم تو ایک صفت ہے وہ کیسے اٹھے گا بخاری شریف کیسے اٹھے گی تیمیری شریف کیسے اٹھے گی علم کیسے اٹھے گا تو آپ نے فرمایا کہ علم علماء کے ذریعے سے اٹھ جائے گا دیکھتے دیکھتے قاری سعید صاحب رحمت اللہ علیہ چلے گئے لوگ ان کے بارے میں ابھی یہ ڈسکس کرنے نہیں پائے کہ قاری سعید صاحب حق پر ہیں یا اسد مدنی حق پر ہیں ابھی تجزیہ ہونے نہیں پایا اللہ نے اتنی بڑی مایا کو اتنی بڑی دولت کو ہم سے چھین لیا حضرت چلے گئے اب بندوق کی نالی کا نشانہ مولانا اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے فضائے ملت رحمۃ اللہ علیہ سے کھا گئے دیوبند کو اور جمیت علماء کو نکل گئے خاندانی وراثت سمجھ رکھا ہے بُنا ہے بُنا ہے فلاں ابھی کسی نتیجے پر پہنچنے پائے تھے اللہ نے اس بڑے سائے کو ہم سے چھین لیا حضرت مولانا منظور نوبانی رحمت اللہ علیہ تھے اور اسی طریقے سے اکابرین کا مولانا ضیاء الرحمان فاروقی مولانا حق نواز جنگلی ایک بہت بڑے اکابرین کا طبقہ اپنی زندگی کے اندر دیکھتے دیکھتے حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسا ہے اس کی تقریر ایسی ہے ہمارے تبصرے ختم ہونے نہیں پائے اللہ نے اس شراب کو گل کر دیا اللہ نے اس دولت کو ہم سے چھین لیا اللہ نے اس مایا کو ہم سے اٹھا لیا ہم نے ان کی قدردانی نہیں کی یہ قوم قبر پرست قوم ہے یہ قوم مردہ پرست قوم ہے جب تک علماء زندے رہتے ہیں مجاہدین زندہ رہتے ہیں اور جب تک اولیاء زندہ رہتے ہیں ان کے بارے میں سب بارے میں صاحب اللہ علیہ حیات سے میں نے اپنی آنکھوں سے قد آدم کے برابر ایک انسان کا قد کتنا بڑا ہوتا ہے اتنا بڑا بڑا اشتہار گالیاں حضرت کے بارے میں حضرت پر غبن کا الزام حضرت پر چوری کا الزام صبر کا سوا بن کر قاری سعید صاحب کے نام پر حکیم الاسلام سیمینار بنایا بنائے جانے لگا اور جانے لگا نیپال اور بنگلہ دیش کی سرحد پر اور کشمیر کی سرحد پر راجستھان کی سرحد پر مدارس عربیہ کے علماء کو لے جا کر اور وہاں کے طلبا کو لے جا کر ڈاکر کیا جاتا تھا اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی اللہ والے کا استخار ہوتا ہے سجدہ جس جگہ پر وہ کرتا تھا وہ سجدے کی جگہ بھی روتی ہے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے مسجد کی چٹائیاں روتی ہیں چونٹیاں روتی ہیں اپنے دلوں کے اندر یہ اللہ کیسے ایک بندے کو اپنے پاس بلا لیا کہ جب تک یہ تھا تیری رحمتیں برکتیں نازل ہوتی تھی اور تیرا عذاب آسمانوں سے آنے سے رکا ہوا تھا مولا اس بندے کو تو نے کیوں اٹھا دیا تو یہ تڑپا کرتی ہے اور اگر کوئی برا بندہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے کلام پاک میں سورہ دخان میں اللہ نے ارشاد فرمایا فبا فقط علیہ مستغا کہ ان کے لیے نہ زمین روتی ہے نہ آسمان روتا ہے سب سجدے تشکر بجا لاتے ہیں چلو خسکم جہاں پاک سے ایک مصیبت ٹل گئی دنیا پاک ہو گئی یہ بزرگان بھی یا اولیاء کرام ہیں جن کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور حکمت اور اللہ تبارک تعالیٰ علم کے موتی ان کو جو ہے دیا ہوا رہتا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اس داڑی منہ نے کہا کہ حضرت دیکھو ہم نے تو بچے کو سکھایا نہیں تھا کہ آپ سے ڈرے لیکن یہ داڑھی کتنی وحشتناک ہے دیکھا کہ بچہ ڈر رہا ہے اور بات سہے حضرت شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی مجھے مسئلہ بتاؤ کہا حضرت کیا ہے کہا یہ بتاؤ کہ بچے جو ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے تین سال کے دو سال کے ساڑھے تین چار سال کے یہ ماں سے زیادہ قریب ہوتے ہیں یا باپ سے زیادہ قریب ہوتے ہیں عموماً بچے باپ سے زیادہ قریب ہوتے ہیں باپ مارتا بھی ہے اما اما کہہ کر جا کر لپک لیتے ہیں ماں کا لاڑ ماں کی شفقت اور ماں کی مامتا یہ بچوں کو اپنے اندر کھینچ لیتی ہے اور بچے ماں سے بے پناہ پیار کرتے ہیں تو حضرت عطا اللہ کا بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ داڑھی کو دیکھ کر رویا نہیں یہ داڑھی کو دیکھ کر دہشت کھایا نہیں ہے جب اجنبی محفل کے اندر آیا اجنبی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو تمہارے چہرے کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ ماں کے چہرے کی طرح ہے عورت کے چہرے کی طرح ہے اس لیے یہ آپ کے قریب آ کر اس نے راحت پالی اس لیے نہیں کہ داڑھی سے ڈر گیا تھا ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کی رحمتیں کروڑوں اولیاء کی رحمتیں اور برکتیں اور کروڑوں بزرگان دین کا یہ چہرہ ہے اسے دیکھ کر بچہ ڈرتا نہیں رہ نہیں ہوتا لیکن تمہارے چہرے کو دیکھ کر ماں کی یاد تازہ ہو گئی اور ماں باپ اگر دونوں بیٹھے ہوئے ہو تو بچہ ماں کی طرف لپکتا ہے باپ کی طرف نہیں ہو سکتا ہے کہ تمہارے جو ہے جینے میں چمٹا ہوگا دودھ پینے کے لیے تو یہ ہمارے بزرگان دین کو دیوی فراست آج دنیا کی عقل مندی ہوشیاری پیدا ہونے والا بچے کو ہے ڈیڑھ دو سال کا بچہ آج جو ہے آٹو چلاتا ہے کار چلاتا ہے یہ جو ناچ گانے کا مقابلہ ہوتا ہے اللہ کی قدم اللہ کی قدم حیرت رہ جاتی عقل جو ہے دم رہ جاتی ہے حیرت میں پڑ جاتی ہے کہ یہ آخر اتنے دھنے منے بچے کہ اس زمانے میں ہماری عمر میں ہم ناڑا بھی نہیں باندھا کرتے تھے ہمارے بڑے لوگ جب سائیکل لا کر کھڑا کرتے تھے تو اسٹینڈ ڈال کر سائیکل کا پہیا گھما کر ہم سمجھتے تھے کہ بہت بڑا سائنس کا کارنامہ انجام دے رہے ہیں ایسے بھری پبلک کے سامنے ججوں کے سامنے اتنا پرخار مقابلہ کمپٹیشن کے اندر جس کے قدم ابھی لڑکڑا رہے ہو زندگی کے میدان میں جو عشق نہیں جانتا محبت نہیں جانتا جو لیلا مجنو کے مثال کو نہیں جانتا میاں بیوی کے رات کی تنہائی کی ملاقات کو جو لڑکی نہیں جانتی آج وہ مائک لے کر ہزاروں افراد کے سامنے وہ گانا گاتی ہے رات کے ملنے کا گانا گاتی ہے اور جو ہے کے اندر جا کر تنہائی میں بیٹھ کر آپس میں جو ہے گلے ملنے کی گانے گاتی ہیں تو یہ حکمت نہیں ہے یہ فراست نہیں ہے یہ گندگی اور حفاظت ہے فراست اور حکمت وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے جو مخلوق کو نفع پہنچائے حدیث پاک میں بڑے کو نہیں آخر تو عالم جناب محمد رسول اللہ وسلم نے شاہ پر لایا خیر الناس لوگوں کے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنی ذات سے دوسروں کو نفع پہنچائے رہے ہیں یہ گا کر دوسروں کو نفع کیا پہنچا رہے ہیں الٹا نقصان پہنچا رہے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے سرور کون آخائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دنیا میں دنیا کے گانے کو سنتا ہے اللہ جنت کے نقموں سے اسے محروم کر دے گا یہ تو نقصان پہنچا رہے ہیں ساری قوم کو تباہ اور بربادی کی طرف لے جا رہے ہیں حدیث پاک میں آیا جو دنیا کے اندر رنڈیوں قیامت کے دن جہنم کی آگ میں کر اس کے کانوں کے اندر ڈالیں گے یہ نفع پہنچانے والی قوم نہیں ہے تعجب ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے اس میدان کے اندر کیسے آگے بڑھ گئے کیسے ترقی کر گئے لیکن یہ ترقی نہیں ہے بلکہ ایک وقتی طور پر منورنجن ہے جیسے زانی کو جنا میں مزہ آتا ہے شرابی کو شراب پینے کے اندر لذت آتی ہے تو ان کبھیوں کو گانے میں وقتی مزہ ملتا ہے جنا ختم کرنے کے بعد ڈھیلا پڑ جاتا ہے شرابی نشہ اترنے کے بعد مایوسی جاتی ہے گانا گانے والے گانا ختم کرنے کے بعد ایک نفرت کے ماحول میں ایک سناٹے کے ماحول کے اندر چلے جاتے ہیں یہ نفع پہنچانے والی قوم نہیں یہ نقصان پہنچانے والی قوم ہے یہ ہمارے نہیں حضرت خواجہ میری رحمت اللہ علیہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کو سن کر ہندوستان کے اندر آئے تو نبے لاکھ پجاریوں کو کو نبے لاکھ افراد کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ طیبہ دیا ایک معمولی گوفا کے اندر پھٹے پرانے اور بیمن لگے کپڑے پہننے والے لیکن نبے لاکھ انسانوں کی جانیں جہنم سے بچا کر آپ نے جو ہے جنت کے اندر پہنچائی اور اللہ تعالیٰ ارب و خرب و رحمت نازی فرمائے کبریا صاحب رحمت اللہ علیہ کی تحریر اور دعوت و تبلیغ کے اس کام کو چپے چپے کے اندر پہنچا دیا لیکن حضرت کی ذات گرامی کیسے تھی کیا شیروانی پہننے والے اور اما خما پہننے والے یہ ظاہر پر محنت کرنے والے نہیں تھے حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کو ایک جینٹل مین نے کہا کہ حضرت جیسے کہ میں نے آپ کو گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا روزہ بھی رہو اور کھاتا بھی رہو اور پیتا بھی رہو بتلائیے میں نے آپ کو چیلنج بھی کیا تھا کہ آپ سوچتے بھی رہیں کہ روزے میں وہ کون سی چیز ہے کہ کھانے کے بعد روزہ باقی رہے روزے میں وہ کون سی چیز ہے کہ پینے کے بعد روزہ باقی رہے اور اس کا جو جواب تھا عالم کو توحید کرنے کے لیے بزرگان دین کا ٹھٹا کرنے کے لیے اور اسلام کا مذاق اڑانے کے لیے لکھ کر رکھ لو کہ جہاں اسلام کا مذاق اڑایا جاتا ہے جہاں بزرگان دین کا ٹھٹا کیا جاتا ہے جہاں اگر ہماری غیرت اور اگر ہماری حمیت کی رٹ نہ پھڑکے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایمان مر چکا ہے ہمارے سامنے سنتوں کا مذاق ہو رہا ہے ہمارے سامنے قرآن کا ٹھٹا ہو رہا ہے ہم کہے بھائی یہ سیکولر ملک ہے کہنے والوں کو کہنے دو بکنے والوں کو بکنے دو ہتھی جاتا ہے کتا بھوکتا ہے ایسا نہیں ہوتا ہتھی جاتا کتا بھوکتا ہے تیری اماں کو گالی دے تیری بیوی کے آنکھ لڑائے ہے یہ محاورہ یاد کرنا ہتھی جا رہا ہے کتا بھوگ رہا ہے اسلام کو ہتھی نہ بناؤ اسلام اور بھوگنے والوں کتا نہ بناؤ اسلام ہماری جان ہے اسلام ہماری روح ہے اسلام ہماری اصل ہے اس کے بغیر ہم نہیں اور اس کے بغیر ہم نہیں اور اس کے بغیر ہم نہیں یہ دونوں لازم اور ملزوم ہے جیسے جہد اور مٹھاس دونوں لازم و ملزوم ہیں برف اور ٹھنڈک لازم و ملزوم ہے ہماری زندگی کا مقصد اسلام کیا ہے ہماری زندگی کا مقصد دعوت و ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی توحید کا ڈنکا بچانا ہے ہماری زندگی کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شمع کی کرنوں کو عام کرنا ہے اگر کوئی دنیا کو مقصد بناتا ہے حدیث کہتی ہے تئی صاحب تو دینار اور تئی صاحب تو درہم کہ تباہ ہو جائے دنیا کا بندہ تباہ ہو جائے دینار کا بندہ وہ کوئی زندگی زندگی نہیں ہے یہ جنٹل مین نے اور اس سیکولر مسلمان نے روزے کا مذاق اڑانا تھا اسلام اور مسلمانوں کا ٹھٹا کرنا تھا دیکھو جامعہ ہفتہ کی طالبات کو شہید کر دیا گیا دیکھو بزرگان دین کو شہید کر دیا گیا مساجد تیرہ مساجد کو شہید کر دیا گیا مدارس پر تالے لگائے گئے بڑے بڑے اکادری اور بڑے بڑے بزرگان دین کے گھروں پر شب خود مار کر ان کی بیویوں کو قتل کر دیا گیا ان کی اولاد کو ذبح کر دیا گیا کیسے زمانے میں ہم جی رہے ہیں کون سی جو ہے ہم زندگی گزار رہے ہیں بے نظیر کا جب قتل ہوا تو آج اخبار والے اس کے بارے میں لکھتے ہیں مسلمان اخبار والے ہم کنڑ تیلگو ملیالم یا ایک سیکولر امریکہ کا ٹائمس آف امریکہ ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں واشنگٹن کے اخبار کی بات نہیں مسلم اخبار والے اسلامی پرچوں کے اندر کہتے ہیں بے نظیر کی دو لڑکیوں کے بارے میں کہ یہ پھول کھلنے سے پہلے مرجا جا یہ کلیاں مرجھا گئی کہ اپنی ماں اور اپنے باپ کے دائرے سے محروم ہو گئے ہزاروں طالبات جو بخاری شریف کو کھولنے والی تھی جو دین کا ٹکا بجانے والی تھی جو شریعت کا نفاذ کرنے والی تھی جو پردے کو عام کرنے والی تھی ان کے گھروں کے اندر کیا ہوا سب ماتم بیت گیا کسی کا سہاگ چھن گیا کسی کے گھر کے اندر ماتم ہو گیا یہ اس کو کسی کی فکر نہیں آج امت کو فکر ہے تو بے نظیر جو ایک شیعہ عورت ہے اور بے نظیر کہا تھا کہ میں برسر اقتدار آؤں گی تو سب سے پہلے مدارس عربیہ کی خبر ہوگی جس سے پاکستان کی سرزمین کے اندر عائشہ سمیا اور خدیجہ نام کی عورتوں کو ماڈرن بنانے کی فکر کی اور ان ان کو کو بیوٹی کے اندر سب سے پہلے عورتوں لے کر آیا آج ہماری اہمیت کو کیا ہو گیا گرت کا نام جنو رکھ دیا اور جنو کا نام ہرت رکھ دیا آج عقل مندی بے وقوفی ہے اچھا خراب ہے اور خراب اچھا ہے یہ قیامت کی نشانیاں ہیں میرے بھائی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ شر کو خیر سمجھیں گے اور خیر کو شر سمجھیں گے آج یہ زمانہ ہے کہ ہر نیو ایئر منایا جاتا ہے میں نے آپ کو بتایا آج الحمدللہ ہمارے لیے بڑی جو ہے نیک شادی ہے جمعہ کا دن ہے اور اسلامی نیا سال الحمدللہ ہمارے روزے ہماری عبادتیں قابل بھروسہ ہو نہ ہو جیسے کہ میں نے کہا کہ مسلمانوں کے لیے نیک پانی لینا جائز ہے ہمارے لیے نیک سال ہے اور دشمنوں کے لیے بری خبر ہے امریکہ کے لیے بری خبر ہے برطانیہ برطانیہ کے لیے بری خبر ہے اسلام اور مسلمانوں داڑھی اور امامے والوں کو دہشت حکیم وہ ہے جسے اپنی پیغمبری کے زمانے میں اللہ سے مانگا تھا حضرت آدم نے مانگا تھا حضرت شیخ نے مانگا تھا حضرت لوس نے مانگا تھا حضرت عیسیٰ نے مانگا تھا حضرت موسا نے مانگا تھا حضرت شعیب نے مانگا تھا حضرت صادح نے مانگا تھا کئی ہوا کتا کھائے گی مرے ہوئے سور کو کھائے گی مرے جانور کا پیشہ اور پاخانے کو کھائے گی آج وہ پیغمبر اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہوں گے مولا ہم نے مانگا نہیں تھا کہ یہ دن ہمیں دے دے تو نے امت محمدیہ کو دیا آج سلیمہ خانہ آباد کر رہے ہیں شراب خانہ آباد کر رہے ہیں ان کے دن سنڈے کا دن قیمتی ہے وہ عمرہ کرنے کا دن ہے وہ اپنی بیویوں کو بے پردہ کرا کر بالوں کو بکھیر کر گلی کر قیمت کیا ہے آپ نہیں جانتے اسی لیے ہم آگلانا موت دلانا تاخیر کے ساتھ نرمی کے ساتھ سختی کے ساتھ بار بار کہتے ہیں آج ہمارے لیے عید کا دن ہے آج فقراء کے حج کا دن ہے آج ہماری شان و شوکت اور عزت کا دن ہے آج ہی کے دن حضرت آدم جنت کے اندر داخل کیے گئے آج ہی کے دن نکالے گئے آج ہی کے دن توبہ کو قبول کیا گیا آج ہی کے دن حضرت نو علیہ سلام کی تحقیق حضرت موسا علیہ و سلام فرعون کے ظلم سے اور فرعون کے تشدد سے حضرت موسا علیہ السلام و سلام پائے اتنی خوبیاں اتنی اتنی خوبیاں خوبیاں ہیں کہ قیامت وبا ہوگی تو آج کا دن ہوگی جنت میں داخلہ ہوگا تو جمالی کا دن ہوگا اور جنت کے اندر بازار لگے گا جس میں اللہ تبارک تعالیٰ اپنی تجلی اپنے انواروں پر کاف پر پر فرمائیں گے وہ آج ہی کا دن پر حمل پر گے اور تو آتا ہے ڈیڑھ بجے کتے کا پیشاب دن آتا ہے پونے دو بجے صبح کا پاخانہ تھا کر اللہ نے جب اتنی فضیلتیں رکھی اللہ نے جب اتنی خوبیاں رکھی ہم بلا وجہ نہیں کہتے ہمارا دل دکھتا ہے ہمارا دل تڑپتا ہے اس امت کے لیے آقا نے کیا قربانیاں دی اس دل کو مانگنے کے لیے اور نبیوں نے کتنا تڑپا اور کتنا دل ملایا اور تو کہتا ہے خلا مسجد میں جاؤ صاحب پندرہ منٹ میں بیان ہوا اور نکل گئے اور ہم نے چائے بھی پی لی اگر زندگی گزارنا ہو تو ایک ٹائی پہن کر چرچ میں جاؤ مزے لے لو زندگی گزارنا ہو جاؤ مزے لینا ہو کے اندر جاؤ مزے لے لو اسلام کے نام پر اور جمعہ کے نام پر اور قرآن و حدیث کے نام پر مزے نہیں مل سکتے یہ مجاہدوں کی زندگی ہے یہ قربانیوں کی زندگی ہے یہ شیر طالب کی زندگی ہے یہ پیٹ پر پتھر باندھنے کی زندگی ہے یہ سمیہ اور زنیرات کی زندگی ہے یہ حمسی کا نام نکال دو فاروق کا نام نکال دو حیدر کا نام نکال دو تم جو ہے اپنے پیشانی کے اندر بٹ لگا لو اسلام کا کچھ نہیں بگڑے گا تم سندار پہن لو مسلمانوں کا کچھ نہیں بگڑے گا تم عیسائی خود سے بن جاؤ تم کسی کام عورت سے محبت کے دامے محبت میں تم شکار ہو جاؤ تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے تمہارا باپ فرون نے کچھ نہیں بگاڑا ابو لہر سے کچھ نہیں بگاڑا شداد نے کچھ نہیں بگاڑا تم جمعہ کے دن خیانت کر کر کیا بگاڑ لو گے خدا کے گھر کو میں کر کر کیا بگاڑ لو گے بگاڑ لو گے کسی نے کچھ نہیں بگاڑا نہ قیامت تک کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے اللہ نے صاف دن کے اجالے نے اعلان کیا capaz de ہوگا اس کے خاندان کا ہوگا وہ آج جو ہے یقم محرم کو محرم کی ایک تاریخ کو نیا سال بنائے گا وہ عیسائی ہوگا وہ انگریز کے سے پیدا ہوگا جو ہیپی نیو ایئر مناتا ہوگا بربادی مناتا ہوگا اسلام کی یہ جو نئے سال کی ابتدا ہے یہ مسلمانوں کے لیے اس کے اندر بڑا اہم ترین سبق ہے سیدنا عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں یہ خط آپ کے پاس آیا جس کے اندر شاہبان کا لفظ لکھا ہوا تھا حضرت نے کہا یہ جو دیا اور پیسہ شابان میں یہ کون سے سال کے شابان میں گئے سال ادھر کے سال نہیں لکھا ہوا تھا کہا کہ مسلمانوں کے پاس تو اپنا کیریکٹر نہیں ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو جوڑا کہ مسلمانوں کی اسلامی تاریخ کی ابتدا کہاں سے ہونی چاہیے اور ان کا سال تو کسی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے کائنات کا سب سے قیمتی دن ہے وہاں شروع ہونا چاہیے تو آپ نے فرمایا عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ صلاح والسلام کے جنم دن پر یا ان کے دنیا سے اٹھائے جانے کے دن پر وہ جو ہے اپنی تاریخ بناتے ہیں ہم جو ہے اسلامی کیلنڈر کے بنانے میں بھی عیسائیوں کے طریقوں کو اپنائیں گے نہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس مشورے کو ریجیکٹ کر دیا کسی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چالیس سال کے ہلے اور آپ کے سر مبارک پر تاج نبوت کو پہنایا گیا اور تاج رسالت کو پہنایا گیا کائنات اور زمین آسمان کا سب سے قیمتی دن تھا کہ جب حضرت علیہ السلام و سلام آسمان سے وہی لے کر آئے امرا بیس میرا اس دن جو ہے سال کی سزا کی جائے اور وہاں سے سال کو شروع کیا جائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بھی قیمتی دن نہیں ہے مسلمانوں کے لیے کوئی ہم دن نہیں اللہ کی طرف سے یہ طے شدہ فیصلہ تھا کہ نبی بنائے بڑے واقعے کے سرد سے سال کو شروع کرتے تھے ابراہ نے جب مکے پر حملہ کیا تو عام الفیل یعنی ہاتھیوں والا سال وہاں سے سال کی ابتدا انہوں نے کی کبھی کیا کرتے بادشاہ کی جو تاج پوشی ہوتی وہاں سے سال شروع کرتے کبھی کیا کرتے خشک سالی کے بعد جب فصلیں اچھی آتی فصلیں بہار آتی تو فصل کے اعتبار سے سال شروع کرتے یہ سال گزر گئے یہ ہجرت کے واقعے سے ہو کر گزرے یعنی ہجرت کا واقعہ چودہ سو بیس پر آٹھ سال پہلے پیش آیا تھا وہاں سے سال کی ابتدا ہوئی کیلنڈر کی سزا ہجرت کے واقعے سے ہوگی اصل یہ واقعہ کیوں بنیاد بنایا گیا کہ ہجری سال ہم لکھتے ہیں ہجری ہجرت کی طرف کیا دلاتا ہے یہ واقعہ یہ واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کے اندر رہ گئی تھی ابو لہد ان کا تھا اور ابو لہد کے بیٹے سے ان کا تھا وہ جانے نہیں دیا کرتا تھا بیٹی باپ کے صدبے میں روتی تھی اور باپ بیٹی کے لیے جو تڑپتا ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ باپ تڑپا کرتے تھے لیکن ایک مرتبہ موقع ہو گیا حضرت زینب کو منتقل المکرمہ سے نکلنے کا تو چنا کے سواری کا جب انتظام کیا نکلنے لگے آخر تو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ کی بازی میں پہاڑ پر چڑھ کر یہاں سے آنے والے کے قافلوں کی اطلاع ہوتی ہے انتظار کر رہے ہیں کہ میری صاحبزادی میری آنکھوں کی ٹھنڈک میری نور نظر میری قرت العین آئے گی لیکن جو آئی تو دنوں کے بعد آپ کی صاحبزادی کا انتقال ہو گیا اس جیسے ہزاروں واقعات محرم الحرام اور ہجری سال کی ابتدا کا واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ لوگوں یاد کرو اس واقعے کو جب صحابہ کرام نے اسلام کے خاطر اپنی پراپرٹی کو چھوڑا شوہر نے بیوی کو چھوڑا بیوی نے شوہر کو چھوڑا اولاد نے ماں باپ کو چھوڑا ماں باپ نے اولاد کو چھوڑا اور اپنی جائیداد اور اپنی وراثت کو چھوڑا اسلام کے لیے کو چھوڑنا ہے اسلام کے خاطر بیوی بچوں کو چھوڑنا ہے اسلام ہے تو ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اسلام ہے تو باپ جنت کا دروازہ ہے اسلام ہے اولاد اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اسلام ہے بیوی جنت میں جانے کا ذریعہ ہے اسلام ہے یہ مال سیرت اور دنیاوی نفا کا ذریعہ ہے اگر اسلام نہیں ہے آقا کا حالت میں سچوں میں واقعے کو یاد کرو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کو یاد کرو جب قرآن شریف نے کہا اس رما فی مار اس یقول صاحب لا تحدر کی اللہ مانا سوراخا نے ہزار اونٹوں کا انعام لگا رکھا تھا اور سوراخا کا لشکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غار کے قریب ڈالا جا چکا تھا اور آپ کے ساتھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو گھبرا چکے تھے میرے ساتھ کی تھا حضرت ابراہیم کے واقعے سے ہوتی ہے کہ انہوں نے رب کی رضا کے خاطر خوش نوبی کے خاطر مینا کے وادی میں بچے کو ذمہ کرنے کے لیے چلے گئے تھے اور تیرے سال کی اختتام اس آیت پر ہوتی ہے کل اتنا سلاحی وہ نسخی وہ محیا وہ ہار کے اندر اس واقعے کو یاد کرو مکے میں شیر طالب کے واقعے کو یاد کرو بلال حقی کے فٹنے اور آپ کے صبر کے اور ثقافت کے پہاڑ مجسم بہتر ہونے کے واقعے کو یاد کرو یاد کرو اس واقعے کو کہ حضرت ابن حد رضی اللہ تعالیٰ کی حضرت نہیں دیکھا یہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے ہم نے کہا نہیں تھا یہ چاند اگر چار جمعے کے دن نظر آ جاتا تو جمعرات کے دن یقم محرم ہو جاتی تو آج ہماری سزا ہے ہماری نیک سالی ہے فاطمے کا قبر لے کر آیا ہے یہ باطل طاقتوں کے انتم سنسکار کا پیغام لے کر آیا ہے یہ ہندوتوا کی جو لہر ہندوستان کے چپے چپے میں پھر رہی ہے اور دوڑ رہی ہے اے اللہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نئے سال کا گلاس یہ نئے سال کا پیغام یہ ہندوتوا کی لہر کو دبا اور برباد کر کے رکھے گا اے اللہ ہم امید کرتے ہیں زندگیوں کو بدل دو بہت تباہی دیکھ لی مسلمانوں نے بہت بربادی دیکھ لی مسلمانوں نے بہت تم نے دنیا کو وفا کرتا ہوا دیکھ لیا اور تم نے دنیا کو کتنا ساتھ دیا یہ تم نے دیکھ لیا آج یو پی کے اندر ایک منسٹر کے بیٹے کو ایک کانسٹیبل تھپڑ مارتا ہے پورا یو پی قیامت وفا کر دیتا ہے آج مجاہدین کی شرمداہوں پر کرنٹ کے جھٹکے دیے جا رہے ہیں ان کی بیویوں کی آبرو کو لٹا جا رہا ہے باپ کو سے بھاگ کر بیٹی کے آبرو کو لوٹا جا رہا ہے مادر گاہ پر ہلاک کیا جا رہا ہے مولا اس زمانے کے اندر زندگی گزار رہے ہیں تیرے نبی نے دعا سکھائی آج ہم خود کشی کرنا اسلام میں حرام ہے لیکن یہ دعا ضرور کرتے ہیں اللہ کا ماں کا نقل حیات و خیر لی وطوفنی ماں کا نقل وفات و خیر لی اے اللہ زندگی دے جب تک یہ زندگی آخرت کے لیے بہتر ہو مولا ورنہ موت دے دے جب یہ موت آخرت کے لیے بہتر ہو ایک ڈھیر چنار اور کافر و مشرق کے کی جا رہی ہے معصوم طالبات کا خون خرابہ کیا جا رہا ہے ان کے ناشوں پر نماز جنازہ پڑھنے کے پارلر ہے یعنی کتوں کو سنوارنے کے لیے سوبروں کو سنوارنے کے لیے بیوٹی پارلر ہے اسی افریقہ کا پال تو نہ جائے بچہ اسرائیل کی جو قید خانے ہیں وہاں پر ہماری مائیں ہماری بیٹیاں ہمارے بچے ہمارے بھائی دوائیوں کے لیے سڑک کے لیے شادیاں کر کر حج کو بھیج کر یہ قوم کا بیڑا برف کر رہے ہیں کوئی ہمارا وفادار نہیں کوئی ہمارا ساتھ دینے والا نہیں اللہ اللہ مولانا ولا مولا رکھو اللہ ہمارا مولا ہے یہ کافروں کا مولا نہیں ہے یہ کافروں کا اللہ یہ سور محمد کے پہلے رکو میں اللہ نے بتایا ہے یہ نیا چاند یہ نیا سال اور نیا سال کا پہلا بھی جمن المبارکہ اب یہ تمہیں سمجھا رہا ہے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک گلیوں میں کوچوں میں دیہاتوں میں شہروں میں تعلیم یافتہ لوگوں میں دینداروں میں غیر دینداروں میں ایک یہودی سازی چاہے طور پر چلائی گئی ہے اور جس کی وجہ سے آج مسلمان اسلام سے کٹ رہا ہے قرآن سے ہماری زندگی بنی ہے یہاں پر ماڈرن اور لیٹسٹ حالات پر تبصرہ ہوتا ہے اور حالات حاضرات میں بیان ہوتا ہے آپ دوسروں کو ترتیب دلا کر یہاں پر لے کر آئے آپ کی وجہ سے وہ پر آ گیا ہدایت پر آ گیا تو آپ کو بھی مرتے دم تک وہ جو عمل کرے گا اس کا اجر ملے گا ان دو اہم واقعات کے ساتھ حضرت شاہ کا بخاری رحمت اللہ علیہ کا روزے کی حالت میں کھلانے پلانے اور ایک وہ اہم عیسائی یہود و نصارہ جس نے پورے عادت کو اپنے لپیٹ کے اندر لے رکھا ہے یہ ہم عنوان ہے اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا اس کے ساتھ